عامر بن عبد اللہ بن زبر کا بیان ہے کہ ہماری ایک لونڈی زبیر کی ایک لڑکی کو حضرت کے پاؤں میں گھنگرو تھے چنانچہ کاٹ ڈال اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے ہر گھنٹی کے ساتھ شیتان ہوتا ہے سوننے ابو تعبت حدیث نمبر چار ہزار دو سو تیس